الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا يا أيها أيها الناس اتقوا اتقوا ربكم الذي الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الله الله تساءلون به والأرحام إن كان عليكم رقيبا الذين آمنوا وقولوا قولا سديدا لكم لكم أعمالكم ويغفر ذنوبكم ومن اللہ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما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

معزز و مکرم ناظرین و سامعین یوں تو اہل ایمان کے بڑے سارے اوصاف ہیں ان کی بڑی پہچان علامت علامات اور خوبیاں ہیں لیکن سورہ انفال کی تین آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان تینوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی کچھ خوبیاں ان کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں آج کے اس خطب جمعہ میں انہی آیات کی روشنی میں ان کے کچھ اوصاف آپ کے سامنے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر برامین ہمارے اندر ایمان کی تجدید فرمائے اللہ تعالی ہمارے اندر ایمان کی حلاوت پیدا کرے اللہ تعالی ہم سب کو دین پر ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے عامیہ رب العالمین اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان نمل مومن تو وہ ہیں حقیقی مومن وہ ہیں جو حقیقت میں اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اللہ ذکر اللہ حجرت خلوب سب سے پہلی خوبی اللہ ہردعمین نے بیان فرمائی کہ اہل ایمان تو وہ ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل اٹھتے ہیں ان کے دلوں پر کپ کپی تاری ہو جاتی ہے ان کے دل ابل پڑتے ہیں آنکھیں بہہ پڑتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کلمات کا اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا ان کے دلوں پر اثر ہوتا ہے اگر ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا جب ذکر ہو جنت و جہنم کا ذکر ہو اللہ کی توحید اور اس کی وحدانیت کا ذکر ہو اگر ہمارے دلوں پر اس کا اثر نہ پڑے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں دلوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہے اور دل بھی اور دل میں ایمان بھی پرانا ہوتا ہے جیسے انسان کے کپڑے پرانے ہوتے ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے تمہارے پیٹ کے اندر یا تمہارے دلوں کے اندر ایمان ویسی پرانا ہوتا ہے جس طریقے سے کپڑے پرانے ہوتے ہیں لہذا اپنے ایمان کی تجدید کرو جیسے انسان کا کپڑا پرانا ہوتا ہے تو انسان اسے چھوڑ دیتا ہے یا انسان اس کی صفائی کرتا ہے ایسے انسان کو اپنے ایمان کی تجدید کرنی چاہیے اپنے ایمان کے اندر انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا چاہیے تو انسان کے ایمان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العامن فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو انسان کے دل دہل پڑتے ہیں مومن کے دل دہل پڑتے ہیں اور ارباد بن ساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بڑی مشہور ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واضح و نصیحت کی اس قدر پر اثر نصیحت تھی کہ ہمارے دل دہل گئے اور ہماری آنکھوں سے آنسو بل پڑے اور ہمیں ایسا احساس ہونے لگا گویا کہ یہ آخری آپ کی وصیت اور نصیحت ہے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وصیت فرما دیجئے تو آپ نے ان کو وصیت فرمائی علیہ تقو اللہ میں تمہیں اللہ ہر العلمن کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے وسم متا اور سموتاد کی وصیت کرتا ہوں کہ جو تمہارا خلیفہ ہے حکمراں ہے مسلم اس کی بات کو مانو اس کی بات کو سنو اگرچہ تمہارا خلیفہ اور حکمراں نکی کاٹ وار جو ہے اس کی ناک کٹی ہی کونا نہ ہو تب بھی تمہیں اس کی بات کو ماننا ہے اس کی اطاعت کرنا ہے اور دین کے اندر نئی نئی چیزوں سے بچو اختلاف سے بچو کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نئی چیزیں بدعت ہیں اور بدعت گمراہی ہے اور گمراہی انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والی علیکم سنتی و سنت خرفا راجدین المادی مہدین عبد علیہ بن نواز میری سنتوں کو لازم پکڑو خلفۂ راجدین کی سنتوں کو لازم پکڑو جو ہدایت یافتہ ہیں مضبوطی کے ساتھ ان کو تھام لو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نصیحت کرتے تھے تو لوگوں کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا تھا اور لوگوں کے دل دہل پڑتے تھے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا تھا تو سب سے پہلی خوبی جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے لوگوں کے دل دہل پڑتے ہیں لوگوں کے دل پر اس کا اثر ہوتا ہے اللہ کی توحید کا ذکر ہو تو ہمارے دلوں پر اس کا اثر ہونا چاہیے ہمارے ایمان کے اندر جدت پیدا ہونی چاہیے اور ہمارے ایمان کے اندر اللہ ابامن خوف اور ڈر پیدا ہونا چاہیے اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دنوں کے اندر اللہ رب العامن کا ایمان باقی ہے اور دوسری خوبی اللہ رب العامن فرمائی وحیدہ عید الہم آیات ہوں زیادہ ہوں ایمانہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہے ایمان انسان کا بڑھتا ہے انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے جو علیہ سنت الجماعت کا صلب صالین کے عقیدے و منحط پر چلنے والوں کا عقیدہ وہ یہی ہے کہ ان کی انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے سب کے ایمان برابر نہیں ہیں ہم یہ دعویٰ کریں کہ ہمارا ایمان ابو بکر اور عمر جیسا ہے جبریل جیسا ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور بیشی نہیں ہوتی ایسی بات نہیں ہے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے اور انسان خود اس کا احساس کرتا ہے رمضان کا مہینہ آتا دیکھیے انسان کے دلوں کے اندر ایمان کی تازگی پیدا ہو جاتی ہے انسان کے اندر ایمان بڑھ جاتا ہے انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اس طریقے سے روزوں کی پابندی کرتا ہے اور نئے کام شروع کر دیتا ہے جن نئے کاموں سے عام طور سے انسان دیگر مہینوں میں غافل رہتا ہے تو انسان کا ایمان بڑھتا ہے جب آپ کہیں جاتے ہیں قبر کے پاس تو ایمان بڑھتا ہے جب جنازے میں شرکت کرتے انسان کا ایمان بڑھتا ہے جب کوئی ایکسیڈنٹ اور حادثہ ہوتا ہے انسان دیکھتا ہے اس کا ایمان بڑھتا ہے کوئی بستر مرک پر ہے موت ہونے والی ہے انسان وہاں جاتا ہے اس کی یاد کرتا ہے انسان کے ایمان کے اندر اضافہ ہوتا رہتا ہے تو انسان کا ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو انسان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں یہ قرآن کریم کی آیت بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ انسان کا ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے ایسا نہیں کہ انسان کا ایمان ہمیشہ برابر رہتا ہے جیسا رہتا نہیں بلکہ ایمان کے اندر کمی اور بڑھوتری ہوتی رہتی ہے لہذا انسان کو وہ اعمال کرنا چاہیے جس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو ایمان میں بڑھوتری ہو قرآن کی انسان تلاوت کرے سنتوں کی انسان تلاوت کرے اہل ایمان کی مجلس میں انسان شریک ہو نمازوں کی پابندی کرے اور اس طریقے سے تدبر کرے تفکر کرے آخرت کی فکر کرے قبرستان کی زیارت کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے قبروں کو کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کی یاد آتی ہے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو اس سے بھی انسان کا ایمان بڑھتا ہے جب انسان کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے اللہ نے ہمارے لیے یا اہل ایمان کے لیے جو جنتوں کے اندر نعمتیں رکھی ہیں جب انسان ان کو پڑھتا ہے قرآن کے اندر حدیثوں کے اندر اس کے ایمان کے اندر تازگی پیدا ہوتی ہے اور جب جہنمیوں کے حالات کو پڑھتا ہے انسان جہنم کے اندر اللہ العالمین جو ہونا کی اور تباہ کاریاں رکھی ہیں جب ان سے انسان پڑھتا یا سنتا ہے تو اس کے اندر ایمان بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے دلوں کے اندر بڑھتا ہے تو انسان کے ایمان کے اندر زیادتی ہوتی ہے وحیدہ آیات زیادہ تو ہم ایمان واضح آیت ہے یہ جب آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو انسان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں آیتیں انسان کے ایمان بڑھ جاتا ہے تیسری خوبی اللہ فرماتا وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر ان کا توکل ہے کتنی پریشانیاں مصیبتیں کیوں آ جائیں ان کا ایمان اللہ پر توکل کم نہیں بلکہ زیادہ ہوتا ہے یہ مصیبتیں اور مصیبتیں انسان کے پاس جو آتی ہیں تکلیفیں پریشانیاں ہمارے ایمان کے اندر جلا بخشنے کے لیے ہوتی ہیں اللہ پر توکل کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہیں لہذا انسان اللہ رب العالمین پر توکل کرتا ہے بیمار ہوتا ہے فقر و فاقہ کا دور ہے یہ اس طریقے سے اور پریشانی اور مصیبت ہے کوئی مصیبت آ گئی کسی کو فات اور موت ہو گئی کوئی پریشانی سے دو چار ہو گیا اللہ پر اس کا توقل اور بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ ہی ان مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے تو اللہ پر انسان کا توکل بڑھتا ہے توکل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اسباب کو اختیار نہ کرے اسباب نہ اختیار کرنا یہ حکمت کے خلاف ہے اللہ حکیم ہے اللہ ہر برامین نے دنیا کے اندر چیزوں کو اسباب پر قائم کر کے رکھا ہے انسان جب اسباب اختیار کرتا ہے تو اللہ ہر برامین اس کو وہ چیز عطا کرتا ہے اسباب اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے جو اسباب نہ اختیار کریں وہ گویا کہ اللہ ہر العمین کی حکمت میں جو ہے کا کا انکار کرتے ہیں اور اس طریقے سے اللہ رب العامین نے جو حکمتیں رکھی دنیا کے اندر ان تمام چیزوں کا گویا کو انسان انکار کرتا ہے جو انسان اسباب کو اختیار نہیں کرتا اللہ رب العالمین نے سبب بنا ہے اللہ مسبب سبب الاسباب ہے اسباب بھی پیدا کرنے والا اللہ رب العالمین ہی ہے انسان بیمار ہوتا ہے اللہ رب العالمین دوائیں رکھی ہیں دوا کے ذریعے سے انسان کو اللہ رب العالمین شفا دیتا ہے لہذا دواؤں کا استعمال کرنا یا اسباب کا اختیار کرنا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں کہ جو بھی بیماریاں ہیں ہر بیماری کا اللہ رب العالمین نے علاج رکھا ہے اللہ رب العالمین اس کا علاج رکھا ہے جو جانتا ہے وہ جانتا جو نہیں جانتا وہ نہیں جانتا لہذا یہ بیماریوں کا یہ دعائیں ہمارا کیا ہے علاج ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بیماریوں کو ختم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی شفا دینے والا ہے اللہ ہی بیماریوں کو دور کرنے والا ہے اللہ اللہن اگر چاہے تو اس سے اس چیز کو سلب کر لے اسی لیے بہت سارے دوائیں کھاتے ہیں لوگ ان کو اسے علاج نہیں ملتا شفا نہیں ملتی کیونکہ اللہ رب العامن کی مشیت نہیں ہے اللہ نے اسے بیماری کو جو دور کرنے کا ذریعہ بنایا تو اللہ نے اس کو چھین لیا یا کسی اور بیماری دوا کے اندر اللہ رب العمین اس بیماری کا علاج رکھا ہے لہذا اللہ رب الامن حکیم و خبیر ہے اللہ رب العالمین نے اولاد پیدا کرنے کا ذریعہ بنایا ہے شادی بیاہ کرنا میاں بیوی کا ملنا اتنے لوگ شادیاں کرتے ہیں لیکن ان کو اولاد نہیں ملتی ہے اللہ تعالیٰ حکمت جاننے والا ہے اللہ رب العالمین نے چیز نہیں رکھی ان کے لیے نہیں وہ چیز ان کے پاس ہے وہ علاج کریں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے پر توقل بھی کریں اور اور دعا بھی کریں تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مسبب الاسباب ہے سبب کو پیدا کرنے والا وہی ہے لہذا اسباب اختیار کرنا اور پھر نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا اس کو توکل کہا جاتا ہے یہ حقیقی معنوں میں توکل ہے اسباب اختیار کرنا نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا اگر انسان اسباب کو سب کچھ سمجھتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ اسباب ہی سب کچھ ہیں اور اسی کے ذریعے وہی سب کچھ کرنے والا نہیں وہ صرف ذریعہ اور سبب ہے دینے والا اللہ رب العالمین کرنے والا اللہ رب العالمین اللہ نے اس کو ذریعہ ضرور بنایا ہے لیکن اصل وہ نہیں ہے اصل اللہ رب العالمین لہذا انسان اسباب کو اسباب سمجھے کتنے لوگ اسباب اختیار کرتے ہیں لیکن پھر بھی ان کو فائدہ نہیں ملتا تجارت کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے کہ انسان دوا کرتا ہے لیکن اس کو اس کی بیماری دور نہیں ہوتی تو اللہ نے اسے سبب ضرور بنا لیکن اصل وہ نہیں ہے اصل اللہ رب العامن کی ذات اس لیے انسان ہمیشہ اللہ رب العامن کی ذات پر توقع رکھے اور اسباب کو اختیار کرے اللہ کے سور سے بڑھ کر کے کوئی اللہ پر توکل کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے بہترین نمونہ آپ کی زندگی کہ آپ نے کس طریقے سے اسباب اختیار کیا ہجرت ہی کا واقعہ لے لیجیے جب آپ نے ہجرت کیا کس طریقے سے آپ نے اسباب اختیار کیا کئی مہینہ پہلے اونٹ کی اونٹنی جس پر آپ سفر کر کے آنے والے تھے مکہ سے مدینہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اشارہ کر دیا تھا انہوں نے اونٹوں اونٹوں کو تیار کرنا شروع کر دیا رات کی تاریکی میں آپ نکلتے ہیں رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اپنے بستر پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلاتے ہیں اور تاریکی میں نکلنے کے بعد تین دنوں تک غار سور میں آپ نے پناہ لی غار سور میں آپ نے تین دن تک وہاں رات گزاری اور دن بھر کی خبریں لانے کے لیے آپ نے بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے کو متعین کر رکھا تھا رات کی تاریکی میں عبداللہ بن عامر بن فاہرہ جو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے غلام تھے وہ رات کی تاریکی میں آپ کے پاس آتے تھے اور اس طریقے سے دودھ وغیرہ دے کر کے چلے جایا کرتے تھے اور اسی راستے سے جس راستے سے ابو بکر صدیق کے صاحبزادے آتے تھے اسی راستے سے ان بکریوں کو لے جاتے تھے تاکہ ان کے قدموں کا نشان مٹ جائے اور کسی کو پتہ نہ لگے کہ یہاں پر آدمی بھی اس وقت ہیں اتنا زیادہ آپ نے اسباب اختیار کیا اور پھر وہ راستہ اپنائے جو راستہ مدینے کو نہیں جاتا جس راستے کو عام طور پر لوگ نہیں جانتے ایک دوسرا راستہ آپ نے اپنایا کیونکہ لوگوں کو معلوم تھا کہ جب آپ مکہ سے نکلیں گے مدینہ ہی جائیں گے کیونکہ مدینہ آپ کا ننحال تھا اور آپ کے سابق کرام مدینہ جا چکے تھے اس لیے لوگوں کو یقین تھا مکہ کے مشرقین کا کہ آپ اگر جائیں گے مکہ چھوڑ کر کے تو مدینہ ہی جائیں گے اس لیے وہ راستہ آپ نے نہیں اختیار کیا جو عام راستہ تھا جس پر عام طور پر لوگ مدینہ جایا کرتے تھے دوسرا راستہ آپ نے اختیار کیا اور ایک آدمی کی خدمات بھی لی جو راستوں کو ماہر تھا عبداللہ بن عریقت نام تھا اس آدمی کا اس غیر مسلم تھا لیکن معمون تھا معتمد تھا آپ نے اس کی خدمات لی اور وہ دوسرا راستہ سے لے کر کے آپ کو مدینہ تک پہنچایا کہ آپ کو اللہ کی ذات پر توقل نہیں تھا آپ سے بڑھ کر کے اللہ پر توقل کرنے والا کون ہو سکتا ہے لیکن آپ نے تمام اسباب اختیار کیے اس لیے ہمارے نبی کے پاس ایک صحابی تشریف لائے اور کہے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں جانوروں کو کہا نہیں کہ پہلے جانور کو باندھو اس کے بعد توکل کرو جانور باندھنے کے بعد بھی چوری ہو سکتا جانور باندھنے کے بعد بھی اس کی چوری ہو سکتی ہے لہذا اللہ پر توکل کب کرو باندھنے کے بعد کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظ کرے گا کچھ لوگ توکل کا غلط معنی سمجھتے ہیں کہ توکل کا معنی یہ کہ کچھ نہیں بس خلاص جو ہے نکل پڑو ہو جائے گا ایسا نہیں ہوتا ہے توکل پر توکل اسباب اختیار کرنے کے منافی نہیں ہے توکل میں اسباب اختیار کرنا بھی داخل ہے انسان توکل اسباب اختیار کرے گا تب اللہ ہر اس کو دے گا انسان شادی کرے گا بیوی کے پاس جائے گا تب اس کا اولاد ہوگی ایسے اولاد پہاڑوں سے نہیں ہوگی زمینوں سے اولاد اللہ نہیں پیدا کرے گا آسمانوں سے اولاد کی بارش نہیں ہوتی ہے لہذا توکل کیا ہے اسباب اختیار کر کے نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دینا اس کو توکل کہا جاتا ہے ہمیشہ نتیجہ اللہ تعالیٰ سے رکھیں اللہ سے امید رکھیں کہ ہم نے اسباب اختیار کر لیا جو کچھ ہماری وسعت میں ہے ہماری استطاعت میں اللہ تعالیٰ میں نے اسے اپنایا اب نتیجہ تیرے ہاتھ میں ہے تو سب کچھ کرنے والا ہے لہذا اللہ تعالیٰ تو ہماری اس کوششوں میں کامیابی عطا کرنا یہ انسان کو کرنا چاہیے تو اعلیٰ رب بھی میں توکلوم وہ اپنے رب پر توقل کرتے ہیں اعتماد کرتے ہیں پریشانیوں میں اللہ پر اعتماد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمیں پریشانیوں سے دور کرنے والا نجات دینے والا اللہ دین وقیم صلاح چوتھی خوبی اللہ نے بیان فرمائی جو نمازوں قائم کرتے ہیں نماز بڑی اہم عبادت ہے توحید شہادتین کے بعد نماز ہی دین اسلام کے اندر نمازوں کو قائم کرتے ہیں پابندی سے نماز کی حفاظ کرتے ہیں پڑھتے ہیں پابندی سے نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو پابندی سے پڑھنا ان ارکان اور واجبات پر عمل کر کے جو جو نماز کے ارکان و واجبات ہیں خوشی اور خضو کے ساتھ شروط کے ساتھ تمام چیزوں کے ساتھ ادا کرنے کا نام نماز قائم کرنا ہوتا ہے اسی اللہ رب العالمین نے ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا نماز قائم کرنے کا حکم دیا کہ نماز قائم کرتے ہیں حقیم الصلاح نمازوں کو قائم کرو بار بار اللہ رب العالمین نے ہمیں نمازوں قائم کرنے کا حکم دیا جب آپ کو کوئی پریشانی آتی تھی نماز پڑھتے تھے آپ کے دلوں کو سکون مل جاتا تھا نماز کے اندر انسان کو ٹھنڈک ملتی ہے اور نماز اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کا بہت بڑا ذریعہ اور سبب ہے جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے لہذا انسان کا اللہ ربام تعلق قائم ہوتا ہے تو نماز میرے بھائیوں یہ بھی اہل ایمان کی بہت عظیم خوبی ہے جو اللہ حرب العالمین نے یہاں بیان فرمائی کہ اللہ یقیم الصلاح جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں کسی بھی مومن سے نماز چھوڑنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ ایک مومن اور مسلمان نماز نہ پڑھے تصور ہی نہیں کیا جا سکتا اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے منافقین بھی نماز پڑھا کرتے تھے نماز کسی بھی صورت میں بھائی ہم سے معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں چاہے انسان سفر میں ہو بیماری ہو کسی بھی حالت میں ہو انسان سے کبھی بھی نماز معاف نہیں ہے اور نماز سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا سب سے پہلا حساب جو ہوگا ہمارا نماز کے بارے میں حساب لیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ الزین اللہ یقینصلاح جو نماز کو قائم کرتے ہیں نماز پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ رب نے سورہ معاون کے اندر بیان فرمایا کہ جو قبیل المسلی اللزی ساہون ان نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نمازوں کو بھول بھول کر کے پڑھا کرتے ہیں اللزی الحم ساہون جو نمازوں کو بھول کر کے پڑھتے ہیں ایسے نمازیوں کے لیے ویل اللہ ہر العالمین بیان فرمایا ویل جہنم کے ایک طبقے کا نام ہے ویل بہت سارے مفسرین نے بیان کہ جہنم میں ایک گڑھا ہے جس کا نام ویل ہے تو ایسے نمازیوں کے لیے ویل ہے جو نمازوں کو بھول بھول کر کے پڑھتے ہیں نمازوں کو بھول کر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پڑھ لیا کبھی چھوڑ دیا کسی وقت کی پڑھ لیا کبھی کسی وقت کی چھوڑ دیا کبھی جماعت سے پڑھ لیا کبھی الگ پڑھ لیا ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے وہ جو نمازوں کو پابندی سے نہیں پڑھتے نمازوں کو بھول جاتے ہیں چار وقت کی پڑھ لیا تین وقت کی پڑھ لیا کبھی پانچ وقت پڑھ لیا سفر میں ہے تو کوئی نماز پڑھ لیا لیکن جب گھر واپس آ گئے نماز غائب ہو جاتی ہے ہمارا یہی حال جب عمرہ کے لیے ہم نکلتے ہیں حج پر جاتے ہیں تو انسان پوری پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں پڑھتا ہے اور اگر ڈرائیور نماز کے لیے نہ روکے تو لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں اور غصہ بھی کرتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے لیے اس نے ہم کو نہیں روکا نماز کے لیے لیکن وہی آدمی جب گھر آ جاتا ہے تو نمازوں کی پابندی نہیں کرتا تب غصہ نہیں کرتا اپنے آپ کے اوپر وہاں ڈرائیور کے اوپر غصہ کرتا ہے کہ اس نے نماز پڑھنے کے لیے ہم کو نہیں روکا لیکن جب گھر پہ آ جاتا ہے نہ سفر میں ہے کچھ بھی نہیں ہے نماز نہیں پڑھتا اس کو غصہ نہیں آتا نماز صرف سفر میں نہیں ہے نماز تو ہمیشہ کے لیے جو اللہ ربان نے فرض کر دیا کسی بھی صورت میں انسان کی نماز حتیٰ کی میدان جہاد میں ہے کافروں سے جنگ ہے تو بھی نماز معاف نہیں انسان کے لیے ایک جماعت کافروں سے جنگ کرے گی ایک جماعت نماز پڑھے گی اس طریقے کا حکم دیا گیا شریعت کے اندر اس سے نماز کی اہمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے کہ نماز کی کتنی اہم عبادت دین اسلام کے اندر تو اللہ ہے کہ اللہ یقیمون الصلاح جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں خوشی خدو کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نمازیں پڑھتے بڑا افسوس ہوتا ہمارے کچھ بھائیوں کا نماز کی حالت دیکھ کر کے نہ اس بلّہ میں ڈالے اتنی جلد بازی میں نماز پڑھتے ہیں نہ رکو صحیح ہوتا نہ سجدے صحیح ہوتا کتنے لوگ سجدے کے بعد بیٹھتے بھی نہیں ہیں اور سر اٹھائیں گے سجدے کے اندر چلے جائیں گے رکو کے بعد برابر کھڑے بھی نہیں ہوتے اور فوراً سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں میرے بھائی منافق کی نماز اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا بڑی جلدی کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا آپ نے کہا اگر یہ آدمی مر جائے گا تو اس کا ہمارے دین پر اس کی وفات نہیں ہوگی ہمارے دین پر نہیں مرے گا یہ جو آدمی جلد بازی کے ساتھ نماز پڑھا نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہیں خوش اور خزو کے ساتھ اطمینان اور اعتدال اعتدال نماز کے ارکان میں سے ہے ارکان میں سے اعتدال بنیاد ہے یہ جیسے چھت اور عمارت ہوتی ہے اس کی بنیاد ستون ہوتے ہیں کھمبے ہوتے ہیں اگر کھمبے نہ ہو تو عمارت نہیں کھڑی ہوگی ایسے ہی اعتدال نماز کا ستون ہے اگر اعتدال نہیں ہوگا تو آپ کی نماز کا وجود ہی نہیں ہوگا کتنی جلد بازی میں لوگ نماز پڑھتے ہیں بڑا بڑی حیرانگی ہوتی ہے میرے بھائیوں سر اٹھاتے بھی نہیں برابر رکو کرنے کے بعد ویسے سجدے کے اندر چلے جاتے ہیں دوسرے سجدے کے لیے بیٹھتے بھی نہیں اتنے لوگ دعائیں بھی نہیں پڑھتے ہیں جبکہ دعا پڑھنا واجب ہے اس کے اندر اللہ مغفلی پڑھنا کم سے کم ایک بار واجب ہے دو سدوں کے درمیان بیٹھتا ہے انسان کیوں بیٹھتا ہے دعا کرتا اللہ مغفلی یا اللہ اللہ مغفلی اور ہمری وعافنی وجبرنی ورزقنی یہ دعا پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کم سے کم ایک مرتبہ دعا پڑھنا انسان کے لیے ضروری برابر جب آپ کھڑے ہوتے تھے رکو کے بعد برابر کھڑے ہوتے تھے آپ کا جسم کا سارا حصہ جیسے رکو سے پہلے رہتا تھا اس طریقے سے آپ برابر کھڑے ہوتے تھے یہاں کھڑے نہیں ہوتے سر اٹھائے سجدے کے اندر چلے گئے میرے بھائی یہ نماز نہیں ہوتی ہے یہ ایسے لوگوں کو علم حاصل کرنا چاہیے پوچھنا چاہیے کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے تو اعلیٰ رب الزین عقیم الصلاح جو نمازوں قائم کرتے ہیں اور اس طریقے سے اور اللہ فرماتا ہے کہ اللہ رب العامن دے رکھا ہے اسے اللہ رب الامن کی راہ میں خرچ کرتے ہیں امیما رضا قنا الفقون جو ہم نے ان کو رزق دے رکھا اسے خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ایک خرچ کرنا تو واجب اور ضروری ہے جو زکوٰۃ ہے آدمی کا مال نصاب کو پہنچ جائے اس کو زکوٰۃ دینا واجب اور ضروری ہے اور کچھ خرچ ایسا ہوتا جو واجب اور ضروری نہیں ہوتا عام صدقات و خیرات کرنا ہے یہ آپ پر واجب ضروری نہیں ہے لیکن پھر بھی جو اہل ایمان ہیں انہیں معلوم ہے کہ اللہ العالمین العامن مال ہے اللہ نے دیا اللہ کا فضل و کرم ہے لہذا اللہ رب العامن جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں خرچ کرتے ہیں اپنے آپ پر بھی خرچ کرتے ہیں اپنے اہل عیال پر بھی خرچ کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرتے ہیں آج ہم بہت بخیل ہو گئے بہت بخیل ہو گئے مال کی فراوانی کثرت ہے لیکن اپنے اوپر انسان مال نہیں خرچ کرتا ہے سب سے زیادہ انسان جو مال کماتا ہے اس کی اپنی ذات اس کا حقدار ہے کہ انسان اپنے اوپر خرچ کرے اس مال کو جو انسان مال کماتا پیسہ کماتا ہے سب سے پہلے اس کی اپنی ذات ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذات پر اس کو خرچ کرے اس کی بیوی اس کے اولاد اس کے ماں باپ ہے ان کے اوپر خرچ کرے لیکن انسان دیکھیے مال کی فراوانی اس کے پاس ہے پھٹے پرانے کپڑے میں رہتا ہے انسان اللہ نے دولت دی ہے دولت کا اظہار بھی ہونا چاہیے اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کے فضل کو ظاہر بھی کرنا چاہیے اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی تشریف لائے ظاہر بات ہے ایمان یہ جو ہے کہ وہ تھے کیا نام ہے اسلام کی تکمیل کے مراحل ہے یہ تو نبی کے پاس تشریف لائے اور پھٹے پرانے کپڑے میں لوگوں نے کہا کہ ان کے پاس بہت مال ہے اونٹوں کی کمی نہیں اور زمینوں کی کمی نہیں جائیداد کی کمی نہیں تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمایا کہ اللہ رب العالمین جب تمہیں مال دیتا ہے تو اس کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے اس کا اثر بھی دیکھنا چاہتا ہے وہ اما بن امت رب کا فعادث اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے کہ اللہ نے آپ کو نعمت دے رکھی ہے فقر و فاقہ کی صورت بنا کر کے نہ رہیے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے آپ فقیروں کی مدد کیجیے فقر و فاقہ کو دور کیجیے یہ نہیں کہ آپ نے آپ کو فقر و فاقہ ظاہر کریں میں ایک مرتبہ حج میں تھا مکے کے اندر اور ایک ہوٹل کے اندر کھانا کھا رہے تھے ہم ساتھیوں کے ساتھ ایک آدمی کو میں نے دیکھا وہ آدمی جو کھانا بچ گیا تھا اس کھانے کو جو ہے اکٹھا کر رہا ہے تو ہم نے کہا کہ حاجی صاحب آپ کھانا کھا لیجئے اور اس طریقے سے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا نہیں اس نے انکار کیا تو اور جو ان کے ساتھ لوگ تھے انہوں نے بیان کیا کہ بھائی یہ بہت مالدار آدمی ہے دوسرے ملک کا تھا اور وہ یعنی ہمارے بر صغیر ہی کا ایک ملک کا تھا وہ اور ان کے پاس وہاں کمپنیاں ہیں انہوں نے نظر مانی تھی کہ جب وہ حج کرنے کے لیے جائیں گے تو ہوٹل میں وہاں جو کھانے بچے ہوئے ہوں گے ان کھانوں پر اپنی زندگی گزاریں گے وہ نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی یہ کون سی نظر ہے یہ آپ کو یہ نظر ماننا چاہیے کہ آپ لوگوں کی مدد کرو گے آ کر کے لوگوں کا تعاون کرو گے لوگوں کا خیال رکھو گے صدقات و خیرات کرو گے مکے کے اندر آ کر کے اللہ نے آپ کو مال دے رکھا ہے کتنے غریب لوگ ہیں ان پر آپ خرچ کرو گے یہ کون سا آپ آپ کمپنیوں کے مالک آپ کے پاس مال کی فراہمانی یہ کون سا مسئلہ ہے کہ آپ نے مانا کہ ہم جا کر کے وہاں پر جو بچے ہوئے کھانے کے لقمے ہو گئے ان کو کھا کر کے ہم زندگی گزاریں گے جب تک وہاں رہیں گے یہ نہیں صحیح اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے آپ اس کا اظہار بھی کیجیے آپ لوگوں کی مدد بھی کیجیے یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اللہ نے مال دیا ہے آپ کو تقسیم کرنے کے لیے اس مال کو لوگوں میں تقسیم بھی کیجیے لوگوں کی مدد بھی کیجیے یہ نہیں کہ فقیر بن کر کے آپ زندگی گزارے کیونکہ دوسرا آپ کو کھلائے یہ جو بچے ہوئے کھانے ہیں یہ آپ اس کا حق نہیں رکھتے ان کا حق وہ ہے جو غریب آدمی ہو جو مسکین اور فقیر ہو اگر آپ جا کر کے ان کو دیتے ہیں اور اچھی بات ہے لیکن اگر آپ اپنے لیے کرتے تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے یہ قطن آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ لوگوں کو کھانا کھلانے والا بنیے نہ کہ لوگ آپ کو کھانا کھلائیے تمہاری یہ صورت حال ہماری ہو گئی انسان اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا ہے ایک روپیہ نہیں خرچ کرتا پیسہ یہاں سے بھیجتا اپنے ملک میں اور وہ لوگ جہاں چاہتے ہیں وہاں خرچ کرتے ہیں آپ یہاں ایک ایک روپیہ کماتے ہو اپنے اوپر ایک روپیہ نہیں خرچ کرتے بے تحاشا آپ کے ملک میں آپ کے لوگوں کو لوگ خرچ کرتے ہیں چوراہوں پر اور پارٹیوں میں نہ جانے کن کن چیزوں میں خرچ کر دیتے آپ کو اس کا اندازہ تک نہیں ہوتا ہے آپ کا پرنب سب سے زیادہ آپ کے مال کا محتاج ہے سب سے زیادہ اپنے آپ پر خرچ کیجیے اس مال کو جو اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا تو اللہ رب العالمین فاتح ہے وہ مما رضن الفقون ہم نے جو ان کو دے رکھا ہے ان کو خرچ کرتے ہیں کچھ لوگ اس کے برعکس بھی ہوتے ہیں اسراف ان کے یہاں فضول خرچی بھی جائز نہیں ہے ہمیشہ دونوں کے درمیان ہونا چاہیے نہ فضول خرچی نہ بخیلی دونوں کے درمیان انسان اپنی حیثیت سمجھتا ہے جانتا ہے اس کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے اس کے مطابق انسان کرتا ہے کچھ لوگوں کے پاس بہت مال ہوتا ہے اپنے بچوں کو بھی نہیں دیتے بچوں کو پھٹے پرانے کپڑے میں عورتوں کو نہیں دیتے گھر والوں کو نہیں دیتے رشتے داروں کو نہیں دیتے ماں باپ کو نہیں دیتے میرے بھائیوں سب بخیلی حرام ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہمارے لیے کہ انسان اس طرح کی حرکت کرے اللہ نے دیا آپ اسے ادا کریں قبل اس کے کہ ہم فقیر بن جائیں اگر آج آپ لوگوں کا حق ادا کریں گے کل آپ کا لوگ حق ادا کریں گے اگر آج آپ نہیں دو گے مال اللہ تعالیٰ کا ہے اتنے مالدار فقیر ہوگے فقیر مالدار ہوگے اگر آپ کو اللہ نے مال دیا اگر آپ خرچ نہیں کرو گے کل فقیر ہو جائے کوئی بھی آپ کو نہیں دے گا اس لیے ہمیشہ لوگوں کا حق ادا کیجیے لوگوں کو دیجیے اللہ نے آپ کو دیا ہے اور ہمیشہ دینے والا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے علی دلیہ خیر الدلہ اوپر کا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے ہمیشہ انسان کوشش کرے کہ دینے والا بنے لینے والا نہ بنے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو جو کچھ دے رکھا ہے اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کا حم المن حقہ حقیقت میں یہی مومن لوگ ہیں لہم درجات اندر اب و مغفرت ورزقن کریم ان کے لیے بلند درجات ہیں مغفرت ہے اور باعزت ہوتی اللہ کے ہاں جنت ایسے لوگوں کے لیے ایسے لوگوں کے اللہ کے ہاں اونچا مقام ہے جن کے اندر تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ دعا کہ اللہ ہر ہمیں ان آیات کو عمل کرنے کی توفیق عنایت بنائے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کو پختہ کرے اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر قائمت رکھے دین پر استقامت عطا فرمائے اپنے نبی کی سنت پر قائم رکھے اللہ تعالی ہمیں ان تمام چیزوں سے جو ایمان کے منافی ہیں ان تمام چیزوں سے اللہ تعالی ہم کو دور رکھے اللہ تعالی ہمیں ہر خیر اور ہر نیک کام کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے دین پر قائم رکھے ہماری وفات ہماری زبان سے کل میں تو ہی جاری ہو اور وفات کے بعد اللہ رب ہم سب کو جنت میں جگہ نصیب فرمامین بارک اللہ علیہ القن الدین ونافاََ ویاکم بالآیات الذکر الحکیم کریم جوادی الرف الرحمن الرحیم الحمد لله الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله